فرماتے تھے آج ہم نے خوانیاں کرا دی اور لڈو بانٹ دیے قرآن خانی کر دی لڈو بانٹ دیے بس ہم نے یہ مقصد سمجھا قرآن کریم کا کل میری ملاقات ڈاکٹر خلیل صاحب سے ہوئی اسی سال کی عمر ان کی ہو رہی ہے بقول خود ان کے حضرت والا سے اجازت بھی ہے بہت پرانے خدام میں سے لیکن ابھی بھی کہہ رہے تھے قرآن صحیح کر رہا ہوں میں اسی سال کی عمر میں بھی جس کو شوق لگ جائے لگن ہو جائے ورنہ تو دن گزر رہے ہیں اور کریں گے معلوم نہیں کب کریں گے اس لیے قرآن کریم کی تجویز کو درست کر لینا چاہیے پہلی فرصت میں عورت قرآن اور ہمارے ایک اور دوست ہیں پہلے انہوں نے شاہ وسیع اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت کی حضرت والا کے مرید ہو یعنی کہ حضرت مولانا مدر صاحب کے مرید ہیں سب سے پہلے شاہ وسیع اللہ رحم اللہ تعالیٰ کی کی خدمت پھر پھر کچھ کچھ شاہ اللہ صاحب جلال آبادی کے کے پاس بھی رہے اس بعد مولانا حضرت پھول پوری رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی ان کا آنا جانا رہا پھر حضرت شاہ بھارت صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ان کو اور حضرت والا کی خدمت میں تو دن صرف جمعرات کو جاتے تھے اور ہم کہتے تھے اپنی بڑی بی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں جمعے کے دن پھر واپس اور اب حضرت محمد صاحب سے تعلق تہتر چوہتر سال عمر ہے ان کی وہ بھی ابھی تک قرآن درست کر رہے ہیں حالانکہ بہت اچھے الفاظ ہیں لیکن جس طرح دنیا والے دنیا والے دنیا میں ترقی کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور سے اور کی تمنا کرتے ہیں اسی طرح اس راستے میں بھی کوئی منزل طے نہیں ہے اندری را می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش اور سے اور خوب سے خوب تر کی تلاش خوب سے خوب تر کی تلاش اتنا اچھا ہو جائے اور یہ پڑھنا پڑھانا خیر تعلم القرآن قرآن تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں لیکن سیکھنے کو پہلے بیان کیا سکھانے کو بعد میں بیان کیا اتنی دل یہ سیکھنا کیونکہ سیکھنے والے زیادہ ہیں سکھانے والے کم ہیں سیکھنے کو پہلے بیان کیا بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں افسوس ہے کہ ہمارا تعلق بھی کسی سلسلے سے بڑوں سے ہے ہم سمجھتے بھی ہیں اس بات کو اور کس نے کہا کہ قرآن سیکھنے کے لیے نوکری چھوڑنی پڑے گی آدھا گھنٹہ روزانہ بمشکل بیس منٹ میں بھی ہو سکتا ہے پندرہ منٹ میں بھی ہو سکتا ہے چار چھ مہینے میں اگر پندرہ منٹ بھی آدمی دے تو چھ مہینے میں قرآن کریم درست ہو سکتا ہے تسی بالکل اس کی اس کی تجوید درست ہو سکتی ہے ہمارا تل قرآن ترتیلا ایجبد القرآن تجویدہ ہمارے استاد نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ اس کی تجوید جیسے حروف نکالنے کا حق ہے ویسے نکالے وہاں سے نکالے ہم نے دیکھا بڑے قرآن کو ہا جب نکالتے ہیں الف تو ہا پورا منہ کھولتے اس سے کیا ہوتا ہے الفاظ کی ادائیگی پوری ہوتی میں جب پڑھواتا ہوں صبح اسی لیے جو ہے معمولات صبح شام مختلف احباب سے پڑھواتا ہوں پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں کتنی محنت کی بہت اعلیٰ درجے کا تو ہمارا بھی نہیں ہے لیکن اتنا تو کہ جس کو سکھا جائے اے ون گریڈ نہیں تو اے گریڈ نہیں تو بی گریڈ تو ڈی گریڈ بھی نہ ہو ایسا بھی قرآن حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کی عمر کے بعد آ کے خود فرمایا تھا جب حضرت تشریف حاضر ہوئے تھے اپنے شیخ کی خدمت میں تو وہاں پہ حضرت شیخ نے فرمایا آپ کا قرآن ٹھیک تو ہے لیکن ہمارے یہاں اصول ہے کہ آنے والے کو جو چلہ لگاتے ہیں ان کو قرآن درست کرانے کے لیے مزید محنت کی جاتی ہے لہٰذا آپ اگر آپ کہیں تو آپ کے پاس میں قاری صاحب کو بھیج دوں اور آپ جیسا کہیں اگر آپ جانا چاہیں پسند کریں تو آپ جا کے پڑھ لیں قاری صاحب سے آپ کیونکہ یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے عالم اور اللہ والے ہیں شیخ مریض کہہ سکتے اگر آپ کہیں آپ کہیں تو ہم آپ کے پاس آدمی بھیج دیتے پڑھانے کے لیے اللہ فرمایا نہیں اگر قریب ہو جاؤ جگہ ہے فرمایا میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر میں پڑھوں گا اور دن میں حضرت والا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے خالی صاحب کے سے قرآن شریف اور رات میں حضرت والا کا بیان ہوتا تھا بڑے حضرت فرماتے تھے ہمارا ہماری کچھ باتیں سن لی اب مولانا آپ کو کباب اور بریانی کھلائیں گے قورمہ اور بریانی حضرت والا نے حضرت والا کے حضرت بڑے حضرت نے حضرت والا کے بیان کا نام بریانی رکھا تھا کسی نے کہا کہ حضرت بڑے حضرت کا تو رنگ بڑا عجیب ہے بالکل سنت اور شریعت اور روک ٹوک آپ کے یہاں جو ہے خوب ماشاء اللہ ہنسنا آسانہ بھی ہے اور جو ہے وہ دل جوئی بھی خوب ہے تو حضرت فرماتے تھے بھائی فیض تو وہیں سے آ رہا ہے کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ ہٹا دو تو بجلی کہاں سے آئی کہتے ہیں ڈائریکٹ والے ہیں تو ڈائریکٹ والے کٹ آؤٹ ہٹا دو پھر کہاں سے بجلی آئی ڈائریکٹ بجلی لے کے پاور ہاؤس فرمایا شیخ کٹ آؤٹ کی طرح ہے لیکن فرمایا میرا بلب ہرا ہے اس میں بجلی آ کر روشن رنگین ہو جاتی ہے میرا بلب ہرا ہے جیسا فائدہ شیخ سے ہی ہوتا ہے اپنے رنگ میں اس کو بعض دفعہ رنگ لیتا ہے ڈھال لیتا ہے مفتی امجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے فرما شیخ جس کو اجازت دیتا ہے اس کو تصوف کے اعتبار پر سے مرتبہ اجتہاد پر فائز کرتا ہے تصوف کے اعتبار سے یہ بھی فرما دیا فقہ کے اعتبار سے نہیں کہ وہ مرتبہ اجتہاد سے فقہ کے اعتبار سے کیسے ہو سکتا ہے تصوف کے اعتبار سے مختلف بہت بڑا اشکال آپ نے میرا حل کر دیا کہ مختلف بزرگوں کے مختلف علماء اول تھانوی کا مزاج ہے کہ روک ٹوک نظم و ضبط فلا بنا فلاں خالد صاحب کا مزاج مجلسی شروع ہوئے عشاء کے بعد سے تو فجر ہو گئی ہنسنا ہنسانا اور جو ہے مجلسی رنگ کسی نے کہا حضرت آپ دوستوں کے ساتھ اتنا ہنستے ہیں پھر مریدوں کے ساتھ دوست تو اللہ والے کہتے ہیں لیکن زیادہ ہوتے تو مرید ہیں تو آپ اتنا ان کے ساتھ ہنسنا بولنا کرتے ہیں آپ کو ایک شان رکھنی چاہیے حضرت نے فرمایا یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی مجذوب کو ایک کی نسبت بھی ہے کافی یہاں جگہ خالی ابھی بھی خالی ہے جگہ ادھر آ جاؤ مت پوچھو مت پوچھو کہ محفل میں جگہ ہے کہ نہیں ہے مت پوچھو میں جگہ ہے دیکھو جگہ ہے مت پوچھو کہ محفل میں جگہ ہے کہ نہیں لوگ ایسے ٹوٹ کے رہے ہوتے پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شمع کا روز خود کو جلانا عجیب ہے پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شمع کا روز خود کو جلانا عجیب ہے لیکن کیا کہ ہمارے بھائی صاحب فرماتے ہیں ہمیں مردہ پرستی سے ہے پالا آؤ مر جائیں ہمیں مردہ پرستی سے ہے پالا آؤ مر جائیں کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے گا کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے جب زندہ ہوتے ہیں اللہ والے تو ہم قدر نہیں کرتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑے بڑے آباد لگاتے ہیں زندہ ہو جب بلی بندے کا ہی شیر دیکھیے زندہ ہو جب بلی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ مرنے کے بعد اس کی لہت پوجتے ہیں لوگ مرنے کے بعد اس کی لہت پوجتے ہیں لوگ فرمایا کہ کہ کسی کے تعلق معاملہ میں اضافہ تو ہو سکتا ہے اگر وہ اس کیفیات کا حامل ہے کسی قبر سے فیض اس طرح تو پہنچ سکتا ہے کہ اگر وہ نسبت صاحب نسبت ہے تو اس کی نسبت میں اضافہ ہو جائے کیونکہ حضرت والا بھی جب تشریف لے جاتے تھے اپنے شیخ کی فرمایا وہاں مجھے بہت کچھ مل جاتا ہے اور اس طرح فیض ہوتا ہے لیکن فرمایا اصلاح کا کام زندہ ولی انجام دیتے ہیں اصلاح کا کام تو قبر سے میں جانے والا نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوتا تو سارے بزرگان جی سے استفادہ کرتے صحابہ سے استفادہ کرتے سب نے زندہ بزرگوں کا ہاتھ تھاما والا نے یہ فرمایا کہ مردہ شیر سے زندہ بلی بہتر ہے مردہ شیر سے زندہ بلی بہتر ہے یعنی یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسا ہمارا ایک عام اعتماد ہے کہ اب کہاں جنید بغدادی اور اب کہاں بستانی اور اب کہاں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اب کہاں وہ بزرگان دین ٹھیک ہے وہ شیر تھے لیکن اب بلی ہے تو زندہ بلی بہتر ہے لیکن حضرت والا یہی فرماتے تھے کہ کوئی جسے کہتے ہیں تحدید نہیں ہے اس راستے میں کہ پہلے والے ہی اعلیٰ درجے کے ہوں گے بعد والے نہیں ہو سکتے ایسا کیوں ہے پہلے والوں کے پاس بتائیے کیا مجاہدات تھے وہ رات کو جاگتے ضرور تھے وہ دن کو نقلی روزہ بھی اکثر رکھتے تھے لیکن اس وقت کے ایسے مجاہدات تھے کہ باہر نکلے اور نگاہیں خراب ہوئی حضرت والا فرماتے ہیں حضرت پوری فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں ہندو عورتیں بھی گھونگٹ نکال کے چلا کرتی تھی اب مسلمان اور سید زادیاں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہی ہیں افسوس کا مقام ہندو عورتیں بھی اس زمانے میں کیا مجاہدہ تھا سوائے اس کے ذکر اور فکر میں خوب لگے رہے اسی لیے تو حضرت ستو بھاگ رہے ہیں اور سے اور کی طلب اور تمنا میں بتائیے آج ستو پھانکنا گا آج تو روٹی کھانا ضروری ہے اگر روٹی نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا دین کا کام کیسے کرے گا لہذا یہ نہیں ہے کہ اب اب لوگ جنید بغدادی کوئی نہیں بن سکتا بلکہ جنید بغدادی رحم اللہ تعالی کے مرتبے کو بھی کراس کر سکتا ہے قربانی چاہیے ویسی ویسی ویسا تقوا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ویسی ہوتی ہے جیسا آدمی تقوا اختیار کرتا ہے جیسا مجاہدہ کرتا ہے ہم سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کا وقت جب آتا ہے پھر کمپرومائز کرتے ہیں کمپرومائز ماحول اور معاشرے سے اس دور میں صاحب ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ تو پتا نہیں کیسے دیوانے اور مجنون لوگ ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس دور میں جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے ایسا نہیں اگر قابل عمل نہ ہوتی یہ باتیں تو اہل اللہ یہ فرماتے نہیں قابل عمل جو نہیں ہے رات بھر تاجد پڑھنا قابل عمل نہیں ہے رات بھر کا تاجد معاف ہے حالانکہ صحابہ پڑھتے تھے علیہ السلام پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کو فرمانا اللہ خلیلہ آپ ہوئی ہے مگر تھوڑا سا سو بھی سکتے ہیں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں آپ کو آرام کی اجازت دی صحابہ بھی آپ کے ساتھ جاگتے تھے صحابیات کے بارے میں اپنے بال کو باندھ کے رکھ لیا تاکہ نیند کا جھٹکا آئے تو اتنی زور سے جھٹکا لگے کہ دوبارہ سے چودہ طبق روشن ہو جائے اور آنکھ کھل جائے یہ ان حضرات کے مجاہدات تھے آج کا مجاہدہ یہ ہے جب سارا گھر جا رہا ہے شادی میں لیکن ایک اس لیے نہیں جا رہا یا نہیں جا رہی کہ اس کو جو ہے اس کو یہ پاس ہے اس کو پاس انفاس ہے اس کو پاس حضرت تعالیٰ فرماتے پاس آسان ہے سانس سے ذکر ہونا اور فرماتے ہیں یہ ذکر ہونا ہونے سے کیا اجر ملا کرنے سے اجر ملتا ہے اختیار سے کوئی کام کرنے سے اجر ملتا ہے بے اختیاری پر اجر بھی نہیں ملتا لہذا حضرت تعالیٰ پاس انفاس کا مطلب یہ بتاتے تھے کہ پاس انفاس اپنی ہر سانس کا کی حفاظت کرنا یہ ہے پاس انفاس اپنی ہر سانس کی حفاظت کرنا کہ میری کوئی سانس اللہ تعالی کی ناراضگی میں نہ گزر جائے کوئی عمل نہ زبان سے ایسا ہو زبان چلاتے ہوئے پہلے سوچنا ام لکھ آلئی کا نشان اپنے زبان پر مالکانہ حقوق رکھو چمڑے کی زبان ہے پھسل جاتی ہے نہیں علیہ کے بالکل سمت فرمایا کہ خاموشی کو لازم پکڑ لو خاموشی کو لازم پکڑ لو املک لکھ علی کا اپنی زبان پر مالکانہ حقوق رکھو بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں بولنے کے بعد تولتے ہیں وہ بہت بھاری ہمیں نہیں پتا تھا اس کو اتنا برا لگ جائے گا پہلے بولنے سے پہلے تولنا چاہیے پہلے تولو پھر بولو گفتگو کے لیے جب زبان کھولنا جھوٹ مت بولنا بات بات کرنے سے پہلے اسے تولنا جھوٹ مت بولنا بندے ناچیز اس کے اشارے بچوں کے لیے اس راستے میں جس طرح دنیا والے جس طرح دنیا والے کہیں پر اکتفا نہیں کرتے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے تہاں اور بھی ہیں اور بہت سو کو حقیقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا اور سمجھ میں آنا اور ہے اور عمل میں آنا یا ان کے سے گزارنا اور ہے لیکن اللہ والوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے جیسے ایک علم ایک علم الیقین ہے ایک عین الیقین ہے ایک حق ہے سن لیا کہ کباب بہت اچھا ہوتا ہے شرح کباب سے جب کی تو لوگوں کو سمجھ میں آگے منہ میں پانی بھی آیا اور کان میں بھی تراوٹ آئی کان میں رس گھولے اور منہ میں پانی آئے کہ کباب سنا ہے کباب بہت اچھا ہوتا ہے دہلی والوں کا کباب خاص طور پر پھر جب کباب کو دیکھا کسی کو کھاتے ہوئے آئین الیقین تو عین الیقین یقین ہو گیا کہ واقعی کباب مزے دار ہوتا ہے جبھی تو یہ اتنے مزے سے کھا رہا ہے پھر جب اس نے کہا کہ اتنے حسرت سے کیا دیکھ رہا ہے تو بھی کھا لے تھوڑا سا تو پھر کہا کہ واقعی حق یقین ہو گیا خواجہ صاحب نے فرمایا تیرے رندوں پہ سارے کھل گئے اسرار دین ساقی ہوا علم الیقین الیقین عین حق الیقین ساقی تو اللہ والوں کو دیکھنے سے یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیا مزہ ہوگا جیسے دنیا والوں کو نوٹ دیکھتے دیکھتے ہمیں نوٹ کی محبت ہو گئی نا دو دو چار کی محبت یہ یہ, پڑھیں گے تو اس کا یہ اسکوپ ہے یہ اس تعلیم کا یہ اسکوپ ہے اتنا خرچہ ہوگا اسکوپ اس کا یہ اور یہ اس میں یہ ٹیکنیکل ورک ہے اس میں یہ یہ اتنے سال لگیں گے تو اتنا آدمی کمائے گا ہر جگہ کمائی ہمارے ذہن میں سوار ہوئی ہوئی لیکن ہم اگر اللہ والوں کے پاس رہتے تو پھر جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی دیکھیے آج اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا اس کا تبصرہ کریں گے اور مفتی عثمانی صاحب لکھتے ہیں حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے جو کہ بار بار پڑھا جاتا ہے فضائل اعمال کہ پتہ چلا حضرت فاطمہ کو کہ کچھ غلام آئے ہیں خیبر خیبر سے اور انہوں نے حضرت صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ کوئی باندھی یا غلام مجھے بھی مل جائے تاکہ میں میں کام کرتے کرتے میرے پانی بھرتے بھرتے جو ہے وہ مشق کے نشان پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو جنتی جو ہے عورتوں کی سردار ان کا یہ حال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے بیٹی جب تک میں سب تمام مسلمانوں میں یہ تقسیم نہ کروں تجھے بھی نہیں دے سکتا ہاں ایک عمل تجھے بتاتا ہوں جو اس سے بہتر ہے وہ یہ کہ جب تو سونے کے لیے لیٹے سونے کے وقت تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر یہ تیرے لیے غلام یا باندھی سے بہتر ہے اب بتائیے ہمارے جیسے کوئی ایسا بتا دے فوراً محاورہ پڑھیں گے گئے تھے نماز بخشوانے روزہ گلے پڑ گئے نہ یہ محاورہ ہی غلط ہے لیکن ایسے موقع بھی یہی کہیں گے حالانکہ کیونکہ ان لوگوں میں اعمال کا ذوق و شوق تھا آپ جانتے تھے کہ میری بیٹی اس پر راضی ہو جائے گی لہٰذا آپ نے فرما دیا اور تصویر آج تک سونے سے پہلے ہمیں بھی اس کا اہتمام کر لینا چاہیے تو صحابہ کا رخ کس طرف کو تھا اور ہمارا رخ کس طرف کو ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا دنیا کیا چیز ہے حضرت عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی کرامات کا ظہور اولیاء اللہ سے ہوا ہے جتنی زیادہ کرامات شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی اسی طرح حضرت شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحم اللہ تعالی حضرت سے سنا میں کہ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو کہا نئے نئے آئے تھے مسافری کی طرح کہا بھائی یہ ہندو تھا کیا پتا ہندو ہے کہ مسلمان لوگوں کا وہ بھائی ذرا یہ پانی لے کے آ جا میں کیوں پانی لاؤں وہ سمجھ گیا کہ پانی وضو کے لیے منگا رہا ہے یہ تو وضو کرنا ہے پانی کہا میں کیوں پانی لاؤں کہا تو نہیں لائے گا پانی کہا نہیں کہ تیرا بت اگر لے آئے پانی بت کو پکڑایا بت جا کے پانی لے کے آئے ایمان لے آئے ایسے کتنی کرامتیں بزرگان دین سے ہوئی تو مفتی فرماتے ہیں کہ بزرگان دین سے بہت زیادہ کرامتیں ہوئی صحابہ کی کرامات کم ہیں چند ہی ہیں روایات میں حضرت عمر نے فرمایا ساریہ دیکھو پہاڑ کی طرف دور سے یہ کرامت کا ظہور ہوا بعضوں کو کش ہوا وہ شاذ و نادر کم ہے لیکن فرمایا صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا صحابہ کے قدموں میں آئی لیکن صحابہ صحابہ نے دنیا کو قدموں سے آسانی سے عبور کر لیا دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی چودہ چودہ پیون امیر المومنین بننے کے باوجود لگے رہے یہ صحابہ کی کرامت تھی سب سے بڑی کرامت تو والا نے فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام کھلا ہوا خط ہے میں وہ بات عرض کر رہا تھا خواجہ صاحب کی رحم اللہ تعالیٰ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہ آئے تھے ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پہ پھر آنے کے بعد ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ ہم کو ملنے لگا حضرت تھانوی سے مشورہ کیا کہ حضرت ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ مجھے انگریز دینا چاہتا ہے آپ فرمائیے قبول کروں یا نہ کروں فرمایا کہ قبول کر لو اور پھر استعفی دے دینا تاکہ یہ نہ ہو کہ ملا نہیں ملا لیکن واپس کر دیا تھوڑے دن کے لیے قبول کیا پھر واپس کر دیا ڈپٹی تک لیکن انہوں نے آتے ہوئے شعر لکھا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا مٹا دیجئے دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا اتنے بڑے عہدے پہ تھے لیکن اپنا مرغا اپنے خادم کو دینے لگے کہ یہ مرغا ہے اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دوں لیکن یہ کاٹتا بہت ہے پھر سوچا کہ اب اس کو دے دوں گا تو یہ تو اس کے فوائد بتا کے بیچے گا بروکر کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فوائد بچا بتاتا ہے ایک بروکر نے بتایا ابھی آپ کو گھر کی کتنی فضیلتیں بتاؤں اگر ادھر سے ہوا چلے آپ سمجھ جائیں اگر مغربی ہوا ہو آپ سمجھ جائیں اگر اگر اگر بدبو جو ہے وہ پولٹری فارم کی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ہوا مغربی چل رہی ہے اور اگر بدبو جو ہے وہ کچرے کی ہو آپ سمجھ جائیں کہ مشرقی چل رہی ہے اور اگر اگر نالے کی ہو تو سمجھ جائیں کہ جنوبی ہے طرف کی ہے اس نے فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا تو بروکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ برائی کو اچھائی کر کے بیان کرتا ہے تو حضرت خواجہ صاحب نے خود لیا مرغے کو بغل میں دبا کے ڈپٹی کلکٹر صاحب جا رہے ہیں مرغا بیچنے کے لیے جا کے خود بیچ کے آئے کہ یہ کاٹتا ہے بیچنے کی وجہ یہ کہ کاٹتا ہے آج گاڑی بیچنے کی وجہ نہیں بتا نہیں نہیں ہمارا دل بھر گیا اصل نہیں گاڑی لے رہے وجہ بتا دے بھائی یہ اس میں پرابلم ہے اب یہ جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ خود دیکھ لو لیکن جو عیب معلوم ہے وہ بتانا چاہیے جو عیب معلوم ہے وہ بتانا چاہیے تو حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا رہے اتنا رہے اور اسی لیے حضرت محمد تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کا اطاب بھی قریب والوں پہ اطاب ہوتا ہے قریب والوں پہ اطاب ہوتا ہے جو مریض نیا نیا آتا ہے فوراً اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا ہے خون بہرا اس کو پہلے ڈاکٹر دیکھتے ہیں جو داخل ہیں وہ تو رہیں گے اس کو دس منٹ بعد بھی دوا دے دیں کوئی حرض نہیں وہ جو نیا آبی آیا ہے اس کو فوراً ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے فرسٹ ایڈ لہٰذا اس کو فوراً اسی طرح آنے والے آنے والوں کو جو نئے آتے ہیں ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے جو پرانے ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان پر بات توجہ کم ہو جاتی اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ پرانے تو پرانے ہی ہوتے تو خواجہ صاحب جب پرانے ہو گئے حضرت تھانوی سے محبت جیسی تھی پھر فرما حضرت تھانوی نے ایک دفعہ کہ آپ باتیں بہت کرتے ہیں چلو خانہ خالی کر دو اور امیر صاحب نے بتایا ایک اور ایک اور صاحب کے بارے میں کہ کہا چلو نکلو یہاں سے تو وہ نکل کے جو ہے سمجھ کے تھانوی جب کہتے ہیں تو پھر چھوڑتے بھی نہیں نکل کے باہر جانے کا باہر کہاں جاتا ہے مسجد میں جاؤ محبت بھی اندر تھی ایک اور ایک اور عالم کو نکال دیا اور پھر کہا کہ کہ چلو جاؤ یہاں سے سامان کہاں تمہارا کیا سامان نہیں پڑا سامان چھوڑ کے جا رہا چلو سامان بھی لے کے جاؤ پھر دوسرے دن آ کے انہوں نے معافی مانگی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو کہا کل کیوں نہیں معافی مانگی تھی کل ہی معافی مانگ یہ حضرات کوئی دل سے نہیں نکالتے خواجہ صاحب کو بھی کہہ دیا نکل جاؤ خواجہ صاحب بھی جانتے تھے وہ نکل کے کے بس جا باہر جو ہے فٹ پاتھ پہ بستر لگا دیا اور اور جا کے شیر لکھ کے دیا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری وہ نکالنے کے حکومت ان کے اختیار میں ہم ہماری نہ بھاگنے کی ہے ہمارے اختیار میں نہیں گے اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو بندے نے اس کو شرح کرتے ہوئے لکھا اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں محبت کی لغت میں کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں یہ دھرنا ہے شیخ کے در پہ دیا جائے یہ کامیاب دھرنا ہے ورنہ دھرنے جو ہے دھرے رہ جاتے ہیں تو خواجہ صاحب پھر سمجھ گئے کہ یہ بھاگنے والا نہیں پھر بلا لیا اور ایک دفعہ لیے دیکھنا چھوڑ دیا ذرا ناراضگی کا اظہار اور جب جب جب خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں میں نہیں دیکھتا پھر دیکھتے تھے محبت سے پھر جب میں دیکھتا تھا فوراً نظر ڈالے پھر خواجہ صاحب نے جو مسلسل غزل چل رہی تھی اس میں شیر کا اضافہ کیا کہ یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی شیخ کبھی بھی نفرت نہیں کرتا دل سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہاں ظاہری طور پہ بظاہر ایسا رول ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل بظاہر جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جرا کو کیا کرے گا کو آپریشن تو کرنا ہوتا ہے اگر آپریشن نہیں کرے گا بعض امراض بغیر آپریشن کے صحیح ہوتے ہی نہیں ان کے لیے جراحت ضروری ہوتی ہے لیکن پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی محبت میں بے ہوش اور مدہوش کرے جیسے ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے پہلے اسٹوڈینٹ ہے نا اسٹوڈینٹ کو پہلے اسٹو کھلاؤ پھر ڈینٹ نکالو بے ہوش کرو پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر اس کا آپریشن کرو پھر مرہم بھی رکھو میر صاحب میں ڈانٹ پڑتی تھی پھر فرماتے تھے اصل میں میر صاحب سید بھی ہیں میر صاحب سید ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے میرے پاس رہتے ہیں اس لیے ان سے بہت محبت بھی میں کرتا ہوں ایک دفعہ فرمایا کہ صاحب ہم اور تم جنت میں اس طرح رہیں گے ان شاء اللہ ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے جگہ جگہ شیر میں دیکھی ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے اور فرمایا والا نے کہ اپنوں پہ اتاب ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا اتاب ہوتا تھا کچھ شیر فرمایا میر صاحب ہائے نگاہ یہ نہیں کہ میں میں دیا صاحب بہت فرعون بے ہیں کل عرض کر رہا تھا حضرت حضرت گنگوئی اللہ تعالیٰ کی تربیت دیکھی شیخ الہند اب جلسہ جلوس کا موسم ہو رہا ہے نا اب دوسرے بھائیوں کے ختم ہو گئے دوسرے بھائیوں کے شروع ہو گئے تو اس میں بہت سے ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں ذرا دیکھ کے تو ہیں کیا چراغا ہو رہا ہے جائز نہیں ہے کسی بچے کو بھی دکھانے کے لیے لے جانا شرکت کرنا ایسی ایسی چیزوں میں میں لہذا عرس شریک ہو شریک ہو کے نہیں آئے ان کو تو آنا ہی تھا حضرت حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی اتنا بڑا عالم گنگوئی کی خدمت میں آنا تو تھا ہی اب عرس اسی دن جا رہا تھا کیا کرتے عرس کو منع تو کر نہیں سکتے چلے گئے شیخ کی خدمت میں جانے کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی میں خود مجبور ہوتا ہوں کسی کے جذب پناہ سے مجبوری یہی اپنی مجبوری نہیں ہوتی یہی مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی مجبوری سامنے نہیں ہوتی چلے گئے وہاں گئے تو حضرت گنگوئی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کیسے آ رہے ہیں آج جمعرات ہے حضرت والا یہ بات دفعہ لوگوں کا چہرہ دیکھ کے پوچھتے تھے آج جمعہ ہے کیا مفتی مفتی عبد المنان صاحب دارو کراچی والے کا چہرہ دیکھ کے آج جمعرات ہے کیا وہ شب جمعہ کو بات ہے اور اسی طرح بعض اتوار والے تھے تو حضرت آج جمعرات ہے آج اتوار ہے کیا ان کا چہرہ دیکھ کے تو حضرت گنگوئی کو معلوم تو تھا لیکن پھر بھی پوچھا آج کیسے آ گیا عرض کیا کہ حضرت میں آتا ہوں آپ کے پاس جمعرات ہے آج چھٹی ہے فرمایا کہ بھائی آج تو عرس آ رہا ہے تو تمہیں پتا نہیں کہا کہ حضرت پتا تو ہے لیکن میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں آپ کی صحبت اور آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے فرمایا کیا تم الگ تمہارا راستہ الگ تھا عرس کا راستہ الگ تھا کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ساتھ ہی آنا پڑا فرمایا واپس جاؤ فوراً منکسا سواد قوم فہو امن جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا انہی میں سے شمار کیا جائے گا فوراً واپس جاؤ اب دیکھیے فوراً کا لفظ جب سنا تو فوراً جانے لگے کسی کا حضرت کھانا کھا لیجیے کہا نہیں شہر نے فرمایا فوراً واپس جاؤ اچھا شربت پی لیجیے پانی پی لیجیے فرمایا اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا یہ بھی فوراً کے خلاف ہوگا کہا کہ حضرت شیخ دیکھ تو نہیں رہے حضرت گنگوئی تو اندر ہے علم غیب تو ہوتا نہیں اللہ والوں فرمایا کہ شیخ تو نہیں دیکھ رہا جس کے لیے شیخ بنایا وہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے شیخ بنایا اس لیے ہم, ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ویسے ہمیں ان کو کیا پتا چلے گا ہم کر لیں اور ایک مسل مشہور ہو گئی ہے پیدل روایت کہ جب بد پرہیزی کرنا ہو تو حکیم سے پوچھنا نہیں چاہیے خوب بد پرہیزی کرو حکیم سے پوچھنا نہیں چاہیے نہیں پوچھیں گے تو اور اس کو پرے اس کو بیماری بھی نہیں سمجھیں گے خواجہ صاحب رام اللہ تعالیٰ ایسے محبت کے آدمی تھے کہ رات رات بھر مجلس ہوتی رہتی تھی اور سب اپنے بیگانے سب ہوتے تھے اس میں بعض دفعہ جو ہے ہندو بھی ان کے اشعار اسٹیشن پہ جا کے شروع ہو گئے ہندو بھی ان کے اشعار سے متاثر ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہر ایک سے فری ہو جاتے ہیں ہر ایک کو اتنا منہ لگا لیتے ہیں آپ تو بڑے شیخ ہیں حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ ندوی جیسے لوگ مفتی شفیع صاحب جیسے لوگ اور حضرت محمد امرتسری محمد حسن امرتسری رحم اللہ تعالی جیسے لوگ ان کے سامنے دان و ادب طے کرتے کیوں کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے خدمت میں ایسا مٹایا تھا اپنے آپ کو تو فرمایا کہ آپ ذرا سا لے دے کے رہا کریں تھوڑے تھوڑے سے سے جو ہے متانت ہونی چاہیے سنجیدگی فرمایا یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی اس رند کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی تجھ کو ہو آتا تیری بلندی مراتب مجھ کو ہو آتا میرے گناہوں کی معافی بلندی مراتب تمہیں مبارک میرے گناہ معاف ہو جائیں بس یہی دعا کرو حالانکہ اتنے صاحب حال آدمی تھے پتا چلا کہ ہر بزرگ کا رنگ الگ ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی رنگ الگ ہو تو اس سے پریشانی ہو جائے گی شیخ کا رنگ کچھ ہے اور مرید کا رنگ کچھ ہے لہذا اس کے بل میں آ کر روشنی مختلف ہو جاتی تو اصل چیز اپنے حال کی اطلاع چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے لکھا جاتا ہے استفادہ پڑھا جاتا ہے استفادے جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے استفادہ کے لیے تو دل پہ بہت گرانی ہوتی ہے خاص طور پہ شعرا کے اہل ادب کی کسی شاعر نے کہا کہ آپ آپ پونا سے کب آئے اس نے کہا کہ آپ آپ کے کے گھر میں تھوڑی زہر زہر ہوگی کہا کیوں بھائی کی کیا ہو گیا کہا کہ پونا سے جو تم نے کہا مجھے اتنی گرانی ہوئی کہ زہر کھا کے مر جاؤں پونے سے بھی کہہ سکتے تھے پونے سے اب مٹکا میں پانی نہیں ہے کتنا برا لگے مٹکے میں پانی نہیں ہے فصاحت بھی تو کوئی چیز ہے فصاحت بھی تو کوئی چیز ہے لہٰذا اردو اب یہ میرے پاس خط آیا نوشیرا سے وہ خان صاحب ہے لیکن ایسی اچھی اردو اس نے لکھی ہے کوئی پڑھوایا میں ایسی اچھی اردو لکھی ہے کہ میں متاثر ہو گیا سترہ سال کا رابعہ کا طالب علم نہیں آ رہا کہ ایسا سترہ سال کا طالب علم اس نے اتنی اچھی اردو لکھی اور شاعری بھی مناسب انداز سے کر لیتا ہے اس نے شعر بھیجے تھے کہ اصلاح کر دو اگر اگر اگر تمہیں یعنی کہ شاگردی میں لے سکتے ہو میں نے کہا اہل علم کی رہنمائی تو میرے لیے سعادت میں کیوں چھوڑوں بھائی جب ایک اچھا خاصا ذوق والا آ رہا ہے بد سبقوں کو میں کہہ دیتا ہوں پہلا سبق اتنا مشکل دیتا ہوں کہ دوسرا سبق لیتے ہی نہیں ہے سمجھ جاتا ہوں نا کہ ہر فن جو ہے فنکار جانتا دیکھ کے سمجھ جائے گا بلہ یہ کیا کرکٹ کھیلے گا اسی طرح جو ہے ہر فن کا ماہر سمجھ جاتا ہے تو جب اس کے شیئر ریزارمنٹ سے ناپنے والے ہوتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے کشکول مجدوب دو تین مرتبہ ختم کرو پھر ہمارے اشعار پڑھو یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد شاعری شروع کرنا اتنا پڑھنے کا ذوق ہی ہوتا ہے جس کو اتنا پڑھنے کا ذوق ہوگا وہ شاعری کر سکتا ہے جس کے اندر شعر و شاعری کا ذوق ہے اور وہ خواجہ صاحب کی کتاب پوری پڑھ لے چشکول تو امید ہے کہ وہ اچھا خاصا شاعر بن جائے گا یعنی اتنا بن جائے گا کہ وہ آگے لکھ سکتا ہے تو جس پر میں نے بات شروع کی تھی اسی ختم کرتا ہوں یہ بات کافی دنوں سے میں چاہ رہا ہوں پوری ہو جائے لیکن کیا کہیں ہوگی جب جب جون پوری کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائے صاحب نے یاد فرمایا مجھے میں باہر بیٹھا تھا اثر اندر آ جاؤ پھر پھر خود فرمایا شیر اے شاہین اقبال اثر جون پوری یہ مصرا پڑا پورا میزا وہ میرا شیر ہے کہ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری گناہوں حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر حسینوں سے قربت ہوگی پھر خدا سے دوری ہوگی نہیں صاحب بہت میں منع کرتا ہوں میں نگاہ بچا کے بیٹھ جاتا ہوں بھابھی کے سامنے کھانا وہیں کھاتا ہوں کھانا کھانا کیا ضروری ہے بولے بھائی میں نظر کی حفاظت کرتا ہوں میں دوسرے کمرے میں کھا لوں گا فرمایا جماعت سے نماز ہے پڑھنے کا حکم جماعت سے کھانا کھانا کہاں لکھا ہے کہ بھابھی اور بھائی سامنے سامنے بیٹھیں گے الگ الگ کھا لو اگر اتنے جماعت ہے تو ایک جماعت عورتوں کی ہو جائے پہلے یا بعد میں اور پہلے مردوں کی ہو جائے لیکن ساتھ کھانا صحیح نہیں ہے جائز نہیں تو نے کیا اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اور اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری اور بسب بسب کچھ کچھ اب اشتحق کے مسائل بھی پڑھ لو کچھ اب اشتحق کے مسائل بھی پڑھ لو بہت پڑھ چکے تم قدوری کچھ اب اشتحق کے مسائل بھی پڑھ لو بہت پڑھ چکے تم ہدایا خدوری اور وفادار ہو جا خدا کا تو پورا وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری پورا اور پوری میں جو مناسبت یہ اہل جانتے وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری اور ایک اور میں نے جب ہمارے مشاہرے ہوتے تو اس میں کہا تھا کہ بزم میں شیر و سخن میں ضروری ہوں میں بد میں شیر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں بد میں شیر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں میں نہ جاؤں تو مجھ سے بتاتے ہیں لوگ چیخ اٹھتی ہے محفل ادھوری ہوں میں <laughs> نے فجر میں سورت بھی یہی پڑھی فجر کی نماز میں جو خبا میں کل کے امام صاحب آئے ہیں بس کافی ان کو دیکھ کے یاد آیا مسجد خبا میں مغرب کے بعد جائیے فرمایا جہاں بھی ہے عذاب و ثواب کہیں پہلے عذاب بعد میں ثواب کہیں پہلے ثواب بعد میں الذین کفروا پہلے کافروں کا ذکر پھر مسلمانوں کا ذکر کافروں کافروں کے لیے جو ہے دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا فتحات ابواب ابواب ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا جنتیوں کے لیے پہلے سے دروازہ کھلا ہو وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وہاں کا وقال لهم الم ياتكم کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہر جگہ کہیں ترغیب کہیں ترغیب آگے سے جو ہے لوسن دکھایا جاتا ہے جانور کو پیچھے سے ڈنڈا یہی طریقہ یہی تدبیر ہوتی ہے اسی لیے اسی لیے بیان کی بھی یہی ہونی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مقرر وہ ہے جو نہ اتنی امید دلائے کہ لوگوں کو اتنی نہ اتنی امید دلائے اور ایسی باتیں کرے کہ لوگ جو ہیں گناہ پر جری ہو جائیں نہ اتنا خوف دلائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں درمیان میں درمیان میں کبھی بشارت بھی سنائے آپ السلام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں بشارتوں سے کہیں کتنی بشارت بشارتیں اس نے کلمہ پڑھ لیا معاذ سے فرمایا کہا کہ میں بتا دوں یہ سب کو فرمایا نہیں ابھی نہیں بتاؤ لوگ تکیا کر لیں گے لوگ تکیا کر لیں گے ابھی نا بعد میں کتمان علم کے خوف سے حضرت معاذ نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی <clears throat> تو جہاں جہاں بشارتیں وہاں ایسی بشارتیں جہاں وعید ہے وہاں ایسی وعید ہے کہ وہ اونٹنی پر سامان لادا جا رہا ہے اور جو ہے اس نے کوئی ایک چادر چرا لی تھی اور وہ آپ علیہ السلام کا غلام تھا لوگوں نے کہا اس پر ایک تیر آ کے دشمن کی طرف سے آگے لگا لوگوں نے کہا یہ جنتی جنتی آپ نے آ کے فرما دیا ہوا یہ دو غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی چادر اس میں سے لے لی تھی یہ بدمام لگی کہ ایسا بھی آزاد ہو سکتا ہے اور آپ باز مقروض تھے آپ نے ان کی جنازہ نہیں پڑھائی بعض جگہ جب ترغیب ہے تو ایسی ترغیب ہے بعض جگہ ترغیب ہے تو اس لیے دونوں کو درمیان میں رکھنا چاہیے اعتدال کے ساتھ مطفق غلانی مغمون متقی لوگ سایوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے بہترین جگہ پر ہوں گے و غلانی اور فواہ کے ڈرائی فروٹ قسم کے چیزیں مفتی شفیف صاحب لکھتے جو شام کو آدمی چائے کے ساتھ چائے کے ساتھ لیتا ہے آج کل کی زبان میں لیتا ہے بناتے یہ لیتا ہے کیا لینا کیا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے لیکن یہ انگریزی کا ترجمہ ٹیک ٹیک کا ترجمہ ہے چائے کے ساتھ کون ہے بھائی چائے کے ساتھ جو آدمی کھاتا یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ کھائے وہ ملیں گے جتنا چاہے گا کھائے گا جتنی بھوک لگے گی جتنی چاہت ہوگی اتنا کھائے گا کلو وش ربو ہنی بیما کن تم تامل کھاؤ پیو مزے سے کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے بیما کن تم تامل منسوخ ہماری طرف کر دیا دے تو اللہ تعالیٰ رہے عمل کی توفیق بھی خود دے رہے ہیں اور انعام دے کے بھی ہماری طرف کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا جزا یا ملون یہ تمہارے اعمال کا ہے ہمارے عمل کا بدلہ بھلا جنت ایسی ہو سکتی ہے ہمارے عمل تو اتنے ٹوٹے پھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور کچھ نہیں تو فرمایا کلو المحسنین ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی نعمتیں دیا کرتے ہیں اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں کاروں فوراً پھر لے آئے ترغیب یہ ترغیب تھی اور اس میں انعام کا ذکر تھا فوراً کلو وش ربو کلو و تمکتا کھاؤ اور برت لو کچھ دن کلو و تمکتا انکم مجرمون تھوڑے دن کھا پی لو برت لو تم مجرم لوگ ہو کافروں سے خطاب ہے کلو و تمکتا انکم مجرمون تم لوگ مجرم لوگ ہو تھوڑے دن کھا پی لو چند دن چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے حکیم علمت فرماتے ہیں کسی کو پتہ چل جائے کہ چالیس دن کے اس کی زندگی ہے اور پھر مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ انگریز جس کو سزا دینا ہوتا ہے اس کو آخری چند دنوں میں خاص چند دن ہوتے ہیں کتنا ہوتا تھا دس دن بیس دن خوب نعمتیں اس کو مہیا رہے جو چاہو کھاؤ تاکہ تمہاری کوئی حسرت نہ رہے ان کو تو اتنا عقیدہ ہی نہیں کیا ملے گا نہیں ملے گا لہٰذا جو چاہو کھاؤ پر میں کوئی بد کوئی کوئی بے عقل دیکھ کے اس کو رش کرے گا واہ واہ اس کو تو بڑے مزے کاش کہ میں بھی ایسا کھاتا ارے کھا تو رہا ہے ابھی پھانسی ہونے والی ہے اس کو تمہاری بھی پھانسی ابھی ہونے والی ہے کلو وہ سمجھتا ہوں بالکل یہی مثال ہے کھا لو اور برت لو کچھ دن قلیلن تھوڑے دن یہ دنیا کی زندگی کیا ہے تھوڑے دن بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں کلو تمتعوا قليلا انکم مجرمون للمکذبین ہلاکت ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ویلکم ویلکم محمد صاحب فرماتے ہیں جب ایک سیاسی لیڈر کا استقبال کیا جا رہا ویلکم کر کے اصل میں ویلکم تھا لیکن ویلکم اس کو پڑھا جا سکتا ہلاکت ہو گئی اس پر ہلاکت ہو گئی اب برسیاں منانے سے کیا فائدہ تو سب استقبال ہلاکت ان لوگوں کے لیے کہ جو قوم یوم آخرت کو جھٹلاتے ہلاکت ان وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان کو ان کو بلایا جاتا ہے کس کی طرف رکوع کی طرف جھکنے کی طرف تو وہ نہیں جھکتے اب بتائیے یہ تو ہے تو اصولاً کافروں کا عمل لیکن بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہیں آج بعض مسلمان بھی شامل جمعے تک کی بھی بچا رہا ہوں نہیں اور بعد جمعہ پڑھتے ہیں اور نمازیں سب گول ہیں بعد چار نمازیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز گول ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے یعنی جھکتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں پھر اس کے بعد کس کی بات ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے ساری باتیں تو کھول کے بیان کر دی ساری باتیں کیا تم نہیں دیکھتے ہم کس طرح ہم نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا مکین تھوڑے دن رکھا اور اس کے بعد پھر صرف کیسا جیتا جاگتا بولتا ہنستا بولتا انسان پیدا کر دیا بصیرہ سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا انسان پیدا کر دیا انسان وہ وقت بھول گیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ وقت بھول گیا اور جب چھ فٹ کا ہو گیا تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا لہذا اس وقت کو یاد کرے اپنے پیدائش کے وقت کو یاد کرے کہ ایک گندے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے مرنے کے بعد قبر میں گل سڑ جائے گا ایسا آدمی جب تکبر کرتا ہے تو حیرت کی بات ہوتی فرماتے تکبر کیا کرے انسان جس کو جس جس کی صرف تھوڑی دن کی بچہ تھا سب کے ہاتھوں میں کھلونا تھا بوڑھا ہو جاتا ہے بالکل بے بس ہو جاتا ہے قبر میں جاتا ہے اور بتائیے چار آدمی اور کاندھے پہ جا رہا ہے آپ پوچھے کہاں گیا تمہارا تکبر اور جیسا کہ حضرت والا فرماتے بتاؤ جب کہ آپ قبر میں جنازہ اترے گا اس وقت توبہ کرو گے بندے ہاں، نے نے بہت پسند فرمایا کہ اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لہائی میں دم نہ ہوگا جب منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں پھر تو توبہ ہر آدمی کرے گا لیکن اس وقت توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے اس وقت تو گناہ ہمیں چھوڑ دے گا ابھی ہم گناہ کو چھوڑ دیں بھائی جنازہ کہہ دیکھ لو بھائی چادر بھی اوڑھ لی ہے میں کسی کی بدنگاہی نہیں کر رہا ہوں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں اب گناہ کرنے کے قابل کہاں ہے اب تو گناہ نے اسے چھوڑ دیا حضرت والا فرمایا تاریخ گناہ بن جاؤ قبل اس کے کہ متروک الگناہ بنو اس سے پہلے کے گنا تمہیں چھوڑ دو چھوڑ دے تم ہم اور ہم اور آپ کو چھوڑ دیں ارادہ کرنا پڑتا ہے جو ارادہ کرے گا انشاءاللہ مراد آباد ضرور پہنچے گا من خاف ادلجا جو چل پڑا جو کھٹکا لگ گیا جس کو وہ چل پڑا ومن ادلجا بلغ المنزل منزل اور جو چل پڑا وہ منزل پہ ضرور پہنچے گا انشاءاللہ پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی تھوڑی سی مشقت تو ہے لیکن تھوڑی سی مشقت تو روٹی کمانے میں بھی ہے بھائی شادی کرنے میں کیا کم مشقت کتنے لاکھ روپے جمع کرنے پڑتے ہیں اور پھر ایک بل کے لیے کتنے بل دینے پڑتے ہیں پھر جو ہے اس کے آگے ساری زندگی گھر بنانے کے لیے کیا کچھ جو کرنا پڑتا ہے ایک چونسٹھ گز کا ایک دو سو چار سو گز کا گھر کے لیے کیا کچھ محنت ہے اتنی بڑی جنت جو دنیا سے بڑی نہیں دس گنا بڑی آخری جنتی کی جنت ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا تھوڑی سی باتیں بھی سننی پڑیں گی لا تخف ڈرو مت فی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو اللہ اللہ والوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی نیک لوگوں کی نشانیاں یہ کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں او ہو پورے ملا ہو گئے اب تو داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے پائچا بھی اوپر جا رہا ہے ان سے کہیں کہ دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھتا نہ بنا دے جب یہ محبت جو جو زبان پر ہے دل میں اتر جائے گی تو پھر تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ گے انشاءاللہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں جب کوئی طوفان ایسا عشق کا طوفان آ جائے اللہ کے کوئی دوسرا طوفان کیوں آئے بھئی کسی کو مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کیا ملے گا اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ایک جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ سے کہا کسی نے کہ چند نوجوانوں نے لگایا لگایا جگہ بھی بھی ہے ہے جاتا کیا ہنسے حضرت جنید پر تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ ان کے لیے بد دعا کریں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں حضرت جنید نے دعا کیا جس طرح یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں آخرت میں بھی ہنستے رہے کیا اللہ والوں کے اخلاق ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ تو بالکل حضرت نے آخری وقت میں فرمایا آخری اکثر فرماتے تھے یا اللہ اگر میں نے کبھی کسی کو بر بنائے بشریت بد دعا دے بھی دی ہو یا اللہ دعا کو قبول نہ فرمائی اگر میرے مسلمان بھائی کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو میرا کیا فائدہ ہوگا آپ سب کی بخشش فرمائیے اور سب پر اپنی مہربانی فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ والے ہم سب کو اخلاق نصیب فرمائے عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين ہمارا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجیے اللہ ہمارے ولایت بھی عطا فرما دیجیے اخلاق ولایت بھی عطا فرما دیجیے ہم سب کو اپنے اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اللہ آپ نے تو بے طلبوں کو بھی نواز دیا ہم تو آپ کے طلبگار بن کے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے اور یہ صدیقین کی خط ممتا تک پہنچا دیجیے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجیے بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما دیجیے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجیے اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابہ اجمعین